اور نماز برپا رکھو اور زکات دو اور رسول کی فرما برداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو